وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں پس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لیا بنی اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہ لائیں گے بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ وہی ستر آدمی تھے جنہیں موسا علیہ السلام نے اپنے ساتھ تور پر چلنے کے لیے چنا تھا اور واپسی میں انہوں نے راستے میں یہ مطالبہ کیا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف غائب درجے کی جرت تھی جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا کہ آسمان سے کڑک والی بجلی اتری جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جان لے لی لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا یہ اللہ کا ان پر ایک اور احسان تھا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن مومنین صادقین آخرت میں اللہ کو دیکھ سکیں گے جیسا کہ صحیح حادیث سے ثابت ہے